الباب الرابع والسبعون باب الحلم والانات والرفق بردباری سوچ سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے کام لینے کا بیان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللہ تعالی نے فرمایا اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے خود العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اور اللہ تعالی نے فرمایا عفو درگزر کو اختیار کر نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نیز فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی برائی کو ایسے طریقے سے ٹال جو اچھا ہو تب وہ شخص کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہو ایسے ہو جائے گا گویا کہ وہ گہرا دوست ہے اور یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صابر ہوتے ہیں اور انہیں نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں وَلَمَن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یقیناً یہ بات ہمت کے کاموں سے ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله الله صلى عليه وسلم لأشج عبد القيس فيك خصلتين يحبهما الله الحلم رواه مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے برد باری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه حضرت اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے بخاری و مسلم وعنها رضی اللہ عنها صلی اللہ علیہ وسلم قال يحب الرفق الرفق ويعطي على ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند فرماتا ہے نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا مسلم وعنها رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے وعن ابی رضی اللہ عنہ قال بال اعرابی المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدلو الممتلئة ماء كذلك الذنوب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا بس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اسے زد و کوب کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے بخاری وعن انس صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا ولا تنفروا متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو سختی نہ کرو خوشخبری دو اور نفرت مت دلاؤ بخاری و مسلم وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم يحرم الرفق الخير كله رواه مسلم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال قال لا لا تغضب تغضب فردد مرارا رواه کالباری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے کئی بار اپنی بات دہرائی آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو بخاری وعن شداد بن اوس عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الاحسان على فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار فرمایا کہ اس میں گناہ نہ ہوتا اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب لوگوں سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا یعنی حرام کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ انتقام لیتے یعنی اس کے مرتکب کو سزا دیتے اور مواخذہ فرماتے بخاری و مسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا آسانی کرنے والا نرمی کرنے والا اور نرم خو ہو اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے